اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے